بار بار لوٹ کر آنا یعنی آج ایک ایسا دن ہے جو ہر سال کے بعد لوٹ کر آتا ہے اسی طرح عید کے دن سے مانتے ہیں عید خوشی کے دن کو بھی کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دو مہینے عطا فرمائی ہے ایک عید عید الفطر اور خود سے ہی اسلام میں اس کے علاوہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بھی چیز نہیں ملی یہ بات حقیقت ہے آج کا دن باقی کا دن نہ بھولے آج کا دن جی کا دن بھی ہے کس چیز کی کا دن ہے رمضان مبارک کے مہینے کی جدائی کا دن ہے ایسا نا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے مددی اس کی تصویر کو اس طریقے سے دھیان کرواتی ہے آسمان کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برمن کے شروع ہونے کے یعنی چھوٹے چھوٹے نیکیوں سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا سونے سے تھوڑا سا ندامت کرنے سے شدید کا ہونے سے اللہ سے سے آج بھی میں چھٹکارا پا رفالت ہے ایسا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رمضان مبارک کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم یہ تمنا کرو کہ پورا سال ہی بارہ مہینے ہی رمضان مبارک اور پھر ایسا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لئی لطل قدر کہا جاتا ہے اس لئی لطل قدر کی تشریح بسالت قرآن مجید نے کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ خیر من الف شہر کہ ہزار مزید سے بہتر ہے بعض حضرات کے دل میں یہ بات ہے کہ اس رات کو باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے اور پوری رات کا عمل کرنا پڑتا ہے پوری رات کو ہے عبادت کرنی پڑتی ہے پھر ہزار مہینے سے بہتر ہوتی ہے نہیں بلکہ ایسی بات نہیں آپ کا معمول ہے اس رات کو اگر آپ سنت کے مطابق سو ہے آپ کا یہ سونا ہزار مہینے سے بہتر تھا مسلمانوں کے ساتھ اس نے شروع کے ساتھ پیش آنا یہ عبادت ہے اس رات کو اگر آپ نے کسی کے ساتھ اس نے شروع کے ساتھ پیش آئے ہیں تو آپ کا اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ ہزار مہینے سے بہتر تھا فرمایا کہ سب سے آسان نیکی یہ ہے سب سے کم کر دے گی راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو ہٹا دی جائے تو اللہ کا اجر کرتے ہیں اگر اس رات کو کسی آدمی نے راستے میں کوئی چیز ہٹا کے ایک طرف کر دی ہے تو اس کا یہ عمل ہزار آسان نہیں دیتے کر بھی ہم سے وہ رات بھی ہم پینتیس سال جدا ہو جدا ہونے کے باوجود اگر ہم واقعی اس کی قدر کرنے والے تھے رمضان مبارک کی تو ہمارے دل میں یہ افسوس ہونا چاہیے ہم نے رمضان مبارک سے کوئی فائدہ نہیں ہونا اور فائدہ یہ کیسے اٹھاتے ہیں ہم فائدہ کیا چاہتے ہیں عادتیں ہماری بگڑی ہوئی تھی فائدہ تو ہم اس وقت اٹھاتے جب ہماری عادتیں اچھی ہوتی نیکی ہماری عادت بن چکی ہوتی برائی ہماری عادت بن چکی ہے بد اخلاقی ہماری عادت بن چکی ہے تو ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی عادت کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا تھوڑا بہت کوشش کی مگر پھر جیسے معمول میں آ گئے جیسے ہم روزمرہ زندگی میں آتے تھے اور اسی طریقے سے اس لیے جوانی کی عبادت کو فضیرت قرار دیا گیا ہے بڑھاپے کی عبادت کے لیے کہ جوانی میں جب آدمی عبادت کرتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے اور بڑھاپے میں وہ عبادت کرتا ہے عادت کی وجہ سے گیارہ مہینے ہمارے پاس موجود تھے ہم نے عادت نہیں بنائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بارہویں مہینے بھی ہم اس کی رحمت سے پہلا اشرا رحمت کا تھا ہم رحمت سے محروم رہے دوسرا اشرا مقصد کا تھا ہم مقصد بھی حاصل نہ کر سکے اور تیسرا اچھا جہنم کی آزادی کا تھا ہم نے کوئی جہنم کی آزادی بھی حاصل نہ کر سکے تو ایک یہ افسوس کی جدید کا بھی ہے ہمارے دل میں اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے مگر افسوس پھر افسوس کہ اس کے ہونے کا افسوس بھی ہمارے دل میں نہیں ہے اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا افسوس بھی ہمارے دل میں نہیں پورا کا پورا رمضان مبارک خبرت میں گزر گیا ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں لگے ہمارا دل باقاعدہ گواہی دیتا ہے ہمارا نام گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے مگر اس چیز کا بھی ہمارے دل میں آپ نہیں یعنی جو ہم نے غلطی کی ہے ہم اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں معلوم نہیں کہ رمضان المبارک پھر کس کو نصیب ہوتا ہے ہمارے قریبی تھے جو پچھلے سال موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہمارے پاس ان کے لیے یہ امید بھی نہیں تھی نہ ان کے دل میں امید تھی کیا اگلے سال موجود ہوں گے یا نہیں اگر ہم کسی ماحول میں دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے باتیں کرتے تھے ہمارے ساتھ معاملات کرتے تھے امید تھے مگر اس رمضان مبارک ہیں وہ موجود نہیں تھے تو رمضان مبارک ہم سے جدا ہو ہم نے اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا ہے اور ہم اس میں بھی ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ معصوم ہونے کے باوجود جب بھی کوئی عبادت کرتے تھے تو عبادت کے ساتھ اس کے بعد کی خطرت رکھتے اگر کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ نبی سے گنا ہوا ہے تو وہ اسلام اس کا ایمان خطرے میں ہے نبی معصوم ہوتے ہیں نبی سے گنا نہیں ہوتا مگر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر سے تمام مخلوقات سے افسر تھے ان کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں آج کی اور ان کی تاریخ کہ آپ استغفار کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد استغفار کیا کرتے تھے ہر نماز میں ارادہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ ستر مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو دور کی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو عبادت تھی اور اس عبادت میں جو خوشو خوشو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو دور کی بات ہے ان کے بعد آنے والے جو تعلیمی تھے ان کے شگیر تھے ان کی جو عبادت تھی کتنے ہی واقعات آتے ہیں کہ نماز پڑھتے تھے گھروں میں آگ لگ جاتی تھی لوگ آ کر آگ کو بجاتے تھے اور اس لیے کسی قدر عبادت مشغول ہوتے تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں آگ گئی اس کے باوجود بھی وہ اس کو اپنا سامان نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ سے اتفاق کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے تیری شان کے مطابق تو ہم نہیں کر سکے یا اللہ اس کو جو ہے قبول کرنا اگر ہم آج اپنا دیکھیں کہ ہماری عبادت کیسی عبادت ہے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کھڑے اور نماز شروع کرتے ہیں اس میں خیالات شروع ہو جاتے ہیں کاروبار وغیرہ کاروبار خیالات میں خاندانی خیالات میں کسی قسم کے خیالات وغیرہ مسئلے خیال وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اندر بھی نہیں مگر پھر بھی ہم اس قدر مطمئن ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اپنی عبادت پر مطمئن نہیں تھا حالانکہ ہم جب کامیاب کرتے ہیں پرانے مجید میں انبیاء کرام علیہ وسلام کی جب کوئی نیکی کا کام کرتے تھے تو وہ اللہ سے دعا اس طریقے سے کرتے تھے یا اللہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے حالانکہ انبیاء کرام علیہ وسلام اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے انبیاء کرام علیہ وسلام قابل شخص ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی ابراہیم علیہ السلام اور السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں پہلے پارے میں تو میں سمجھنے لگوں کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام اور السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو کیا بات استعمال کیے تھے فرمایا کہ رب بنا تھا پکڑ اے ہمارے رب کو قبول کر ہم سے ہم جو اللہ کا گھر بنا رہے تھے مگر اللہ رہے تھے دعا رہے تھے کہ اللہ قبول کر اور عربی زبان کی قدر وسیع زبان ہے ہر لفظ کے معنی مختلف ہے قبول کے لیے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں مگر ہم تقبل کے معنی دیکھتے ہیں تو تقبل کے معنی یہ آتے ہیں اس کی جب تشریح میں جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ تقبل کا لفظ استعمال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام السلام کی حاضری اور انتظاری کس قدر تھی علیہ السلام اللہ سے حاضری اور انتظاری کس قدر کرتے تھے کہ ایک کام میں پہلے ہم نے جو کام کیا ہے قابل تو نہیں ہے کہ تو قبول کرے میرا اللہ جیسا بھی کام ہے تو قبول کر لے تو یہ ایک رمضان مبارک ہم سے پیدا ہو چکا ہے معلوم نہیں کہ آئندہ سال کس کو نزدیک ہوتا ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتا اگر ہمارے دل کے اندر رمضان المبارک کی قدر ہوتی اس کی جدائی کا صدمہ ہوتا تو ہماری ایک کیفیت ہوتی دنیا میں کوئی بھی ہم سے جدا ہوتا ہے ہماری ایک کیفیت ہوتی ہے صحابہ کرام کا اللہ علیہ اجمعین کی یہ کیفیت تھی کہ وہ رمضان مبارک کے جدا ہونے سے ڈرتے تھے مگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک میں گنتی کیا کرتے ہیں کہ باقی کتنے روزے رہ گئے کتنے دن رہ گئے کتنے دن رہ گئے کتنے دن رہ گئے ہمارا معمول رہا مگر صحابہ کرام اللہ علیہ معلوم رمضان اور مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک کی جدا ہونے کی جب رمضان و مبارک جدا ہو جاتا تھا اس کے بعد تیاری اسی وقت کرنا شروع کر دیتے تھے دوسرے رمضان المبارک کی کتنے ہی دعوت گرام جو اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکتے تھے عبادت کی قدر عبادت کرتے تھے قرآن مزید میں اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع کیا ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے سامنے مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ ایسا کام کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صحابہ کو بلایا اور ان کو منع کیا کہ روزانہ روزانہ رکھو رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزانہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ روزانہ روزانہ رکھو مہینے میں تین رکھ لو جمعہ کا روزہ رکھ لو پھر فرما لو پھر اصل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم ان سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں فرما سکے کہ بھی نبی وسلم نے اجازت دی ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو ان کو روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مزید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ بات کہی ہے کہ تم کچھ وقت دنیا کے لیے بھی نکالو اپنے معمولات کے لیے بھی نکالا نے بیوی بچوں کے لیے بھی نکالو مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں یہی بات کی کہ وہ رمضان المبارک ختم ہوتا تھا اگلے رمضان المبارک کی تیاری شروع کرتے تھے اپنا احتساب کرتے تھے محاسبہ کرتے تھے ہم نے اس رمضان المبارک میں کتنی عبادت کی ہے اور اگلے سال کس سے زیادہ عبادت کر ہے عبادت تو اس وقت ہوگی نا جب آدمی اپنی عادت بنائے گا تو وہ شبال کے مہینے سے اپنی عادت بنانا شروع جیسا کہ جب رمضان المبارک آئے تو ہماری عبادت کرنے کی عادت بنی ہوئی ہو تو ہم اس میں اضافہ کر نہ کہ کمی کر ہیں ان پر ایک کیفیت ساری ہو گئی تھی رمضان المبارک سے اور ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی ایک تعبری کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک دن تقبیر اولا ان سے فوت ہو گئی صبح کی نماز تقبیر اولا میں شامل نہ ہو سکے فرمایا کہ جب وہ اٹھے مسجد میں آ کے جب نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد وہی جو ہے سیڑھیوں پر مسجد کے باہر بیٹھ کے رونے لگے سارے مانگ لوگ جمع ہو گئے کہا کہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو فرمایا کہ یہ بتلاؤ اگر میرا کوئی جوان بیٹا کوٹ ہو جاتا تو مجھے تعزیت کرتے یا نہ کرتے تعزیت کرتے فرمایا کہ آج میری تصویر ہے بولا تو اور کسی نے مجھ سے تعزیت نہیں اور یہی ان کی فکر ہوتی تھی اگر کوئی عبادت رہ جاتی تھی چھوٹ جاتی تھی نقل عبادت بھی اس کی فکر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فکر کرنے والوں کو زیادہ اجر ادا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ تعجب کی نماز پڑھا کرتے تھے فرمایا کہ ایک دن تعجب کی نماز ان کی رہ گئی جب ایک دن تعجب کی نماز رہ گئی پورا دن ان کی فکر میں گزرا پورا دن فکر میں گزرا کھانا پینا متاثر معاملات متاثر دوسرے دن آپ سوئے پڑے ہوئے کہا کہ کون ہو تم تم نے مجھے آ کر جگائے اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں کہا شیطان اور لیکی کا کام اس نے کہا نہیں یہ لیکی کا کام نہیں کل میں نے آپ کو سلا دیا پورا دن آپ فکر میں رہے تحجب کا جو اجر تھا وہ تو تھا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تحجب کا اجر بھی لکھ دیا اور پورا دن جو آپ فکر میں رہے اس کا اجر بھی لکھا اجر میں آپ بھر گئے تو یہ تحجب کی نماز آپ کا پڑھنا چھوٹ جانا اس کی فکر میں رہنا یہ زیادہ ادر کے مستحق بنتے ہیں آپ تو اس وجہ سے میں نے اٹھا دیا کہیں آج آپ کی کس تعجب کی نماز میں جب ہمارے مزاجوں میں فکر کی بات رہے گی دین کی باتیں ہوں گی جو چیز رہ جائے گی اس کی فکر رہے گی تو ہم جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ آج خوشی کا دن ضرور ہے اور خوشی کا دن کیوں ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج عید کا دن ہے اور آج کا دن جو ہے آج جو رات گزر چکی ہے اس کو لئی رقم جائزہ کہتے ہیں جو کہ ہم نے غفلت میں گزار دی ہے حدیث میں آتا ہے کہ پورے رمضان المبارک میں اللہ و تعالیٰ جتنے آدمیوں کی بخش فرماتے ہیں ان تمام آدمیوں کی مفرت اتنے ہی آدمیوں کی کسی لئی رقم جائزہ میں فرما دیتے اور ہم سب سے زیادہ بلک تھے اسی لیے ہماری فکری ہمیں فکر ہی نہیں ہے تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ آدمی عبادت کی عادت بنا لے اچھے اخلاق کی عادت بنا لے ہمیں بزرگ مسلمان سے سناتے تھے ہیں کہ ایک جو ہے ریڑھی چلانے والا گدا ریڑھی چلانے والا جب چلا کے جا رہا ہوتا تھا تو وہ گدے کے ساتھ بھی بڑے پیار سے بولتا تھا اخلاق کے ساتھ تو کسی نے پوچھا کہ یہ تو گدا ہے تو اس کے ساتھ اس قدر اخلاق کے ساتھ بولتا ہے پیار کے ساتھ بولتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ میں عادت بنا رہا ہوں جب باہر میں اس طرح بولوں گا تو گھر میں میں اچھے طریقے سے بولوں گا تو اخلاق کے ساتھ میری عادت بن جائے گی اور میرا اخلاق اچھا ہو جائے گا خود بخود میری نیکی بن جائے گی تو اسی طریقے سے ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ عادت بن جائے ہماری اور ہم رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے اور ہمیں جو رمضان المبارک گزر گیا ہے اور اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے اگر دل میں ہم یہ فکر پیدا کر لیں تو ممکن ہے ہم ہمیں یہی فکر فائدہ دے دیں تو کوشش ہم کریں کہ استغفار بھی کریں کہ رمضان مبارک میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے تو وقت ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ عید نماز شروع ہو تصرے کے ساتھ جو ہے میں بدلا لوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عید جو ہے پکڑانے کی عید ہوتی ہے اور فکرانہ عید نماز سے پہلے دینا ثواب ہے نماز سے پہلے دینا یہ اجر ہے اور پترانہ جو ہے کم از کم اسی روپئے فکرانہ کرتا ہے جو تھوڑا سا زیادہ ہے زیادہ چلا جائے گا تو اس کا اجر ہی ملے گا کم رہ گیا تو پکرانہ رہ جائے گا تو اللہ کی راہ میں دینا ہے تھوڑا زیادہ چلا جائے گا تو اسی روپے بنتا ہے تقریباً سوا دو کلو آٹے کی قیمت کے مطابق تھوڑا زیادہ ہے اعلان کیا ہے علماء نے جو احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں تو ہر آخر بالغ مرد عورت پر جو ہے فطرانہ واجب ہے اور اس کی طرف سے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وہ فطرانہ دے گا فطرانہ کہاں لگتا ہے وہاں لگتا ہے جو آدمی زکات کا مستحق ہے وہاں فطرانہ لگ سکتا ہے زکات جگہ پہ فطرانہ لگ سکتا ہے تو یہ فطرانی کی بات ہے اور جو ہے کا طریقہ کار یہ ہے چیز کے دو رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں دو رکعتوں میں چھ تقریریں دائز ہوتی ہیں تین تقبیریں پہلی رکعت میں اور تین تقریریں تقریریں جو ہیں دوسری رکعت میں صرف تقبیروں کا فرق ہے کہ تقریریں زائد ہوتی ہیں اور تقبیریں کس وقت زائد ہوتی ہیں پہلی جو رکعت ہے اس میں عراق سے پہلے تین رکھی تین تین رکعتیں تین جو ہے تقبیریں زائد ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں فراس کے بعد تین تقبیریں زائد ہوں گی پہلی رکعت میں جو تقبیریں زائد ہوں گی امام جو ہے وہ جب سنا پڑھ لے گا اس کے بعد وہ تین تقبیریں کرے گا تین تقبیریں اس طرح ہوں گی امام بھی ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک اور پھر نیچے کر دے گا پھر ہاتھ اٹھائے گا اللہ کہہ کے پھر نیچے تیسری مرتبہ ہاتھ اللہ اکبر کر کے پھر وہ دوبارہ باندھ لے گا پھر قرآن ہوگی کراط کے بعد پھر کیا پھر دوسری نمازوں میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوسری رقط شروع ہوگی دوسری رقط میں پہلے قرآن ہوگی کراط کے بعد پھر تین تقبیریں قید ہوں اس تین تقبیروں کا ظاہر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 زد عليه لرتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد بطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون مأجرهم أجرا جميلا فذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيدا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفصل به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن السجان ذي القول والجود والإحسان ذي الكرم المغفرة والامتنان اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر الحمد یہ بات میں کر لینا حال صاحب یہ واجب ہے خود پر جو ہے واجب ہے یہ بات میں کر لینا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل في نجاح الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران ودعا قبل الألبان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد عيد لله عليكم فيه عباد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو الغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم يوم فطرهم فأتى بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجله قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء عزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان قبله وأما أحكامه من فرقة الفجر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقيت المسألتان ونذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأولى قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ثم أتبعه ستا من شغال كان كصيام الدهر الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بين أضعاف الخطبة يكفر التكبير في خطبة العيدين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 من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Thank you. جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا اور عیدین کا جو واجب ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتار ہے اگر یہ خطبہ ہو رہا ہو اگر کوئی آدمی کو دن کا بھی اٹھا ہے تو اس نے لفظ کیا دن کا بھی اٹھا ہے تو اس نے لفظ کیا اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر خطبہ چل رہا ہو تو نیچے دیکھنے کی وجہ کر کے توجہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے خطبہ دینے والے کی طرح طرف ہے اس وجہ سے میں نے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كما صليت على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم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 وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لالا تو کریم دار ہے تو غفور رحیم ہے رمضان میں مبارک ہم سے جدا ہو چکا ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکے ہم گناہ گار ہیں یا ہماری بخش بخش فرما دے اور ہماری کتائیوں کو تو فرما دے یا اللہ تو رحمان ہے تیری رحمت جو ہے وسیع ہے دنیا میں تیری رحمت یہی ہے کہ تیری چیزیں تیری جو نعمتیں ہیں ہر آدمی استعمال کرتا ہے یا اللہ تو ہم پر رحمت فرما دے یا اللہ تو رحیم ہے یہ رحیم سے مراد علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن خاص رحمت ہوگی ماسٹر کے میدان میں نفسہ نفسی کا دور ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو جو تیری رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے تیری رحمت سے مستحق ہوں گے اللہ اور اللہ کو ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ یہ مسجد میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں جاللہ ان کے تعاون کو قبول فرما دے اللہ انہوں نے تیرے گھر کا کام کیا ہے یا اللہ تو ان کی ذمہ داری کو مدد سے پورا کروا دے یا اللہ جو لوگ اس مسجد کی آباد کرنے میں کوشش کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے یا اللہ یہ تیری مقدس جگہ ہے تیری نسبت کے ساتھ ہے یا اللہ ہم نادان ہیں اس کی اس کا صحیح طریقے سے ہم ادب نہیں کر سکتے اللہ ہم سے نادانی طور پر اس کی بےحدی ہو جاتی ہے یا اللہ ہماری مفرت فرما دے ہماری بخش فرما دے یا اللہ جو لوگ مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا شور شرابہ کرتے ہیں مسجد میں یا اللہ جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے یا اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں یا اللہ ان کو ہدایت فرما دیں یا اللہ اس مسجد کو آباد کر دے اللہ اس مسجد کے لیے آپ اس مسلسل محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنت کو قبول کرنا ان کے جان مان سے برکت ادا کرنا اللہ کچھ ہی مہینہ پہلے ہم سے جدا ہو گئے ہیں متعلق کا حاجی رمضان کا جاننا ہم سارے گواہی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس مسجد کی بڑی خدمت کی ہے جاننا ان کی خدمت کو قبول فرما دے جاننا ان کی بخشش فرما دے جاننا اگر تو نے ان کی بخشش فرما دی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما دے جاننا ہم تمام لوگ گواہی دیتے ہیں ان کی جاننا اگر ان کے درجات بلند فرمانے کے بعد ان کو جنت الفردوس میں آزاد جنت الفردوس میں داخل کر دیں اللہ ان کو جنت الفردوس کا مستحق بنا لے اللہ ان کے بیٹے بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کی طرح جو ہے مسجد کی خدمت کرنے کی کوفی قطع کروا یا اللہ ان کے بیٹے غریب خالد صاحب جو مسلسل مسجد کی فکر میں رہتے ہیں مسجد کے کام کاج کرتے ہیں متولیت سنبھالی ہوئی ہے اللہ ان کی خدمت کو قبول کرنا یا اللہ کتنے لوگوں نے اس مسجد میں تحمل فرمایا ہے یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ دنیا میں تو دس گنا ادا کرتا ہے یا اللہ تیرا دعویٰ ہے تیرا جو ہے اللہ مزید ہمیں بتلاتا ہے کہ یا اللہ تو سات کو گنا بھی ادا فرماتا ہے یا اللہ قرآن مزید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تو اپنی شان کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے جو سات سے گنا سے بھی زیادہ ہے یا اللہ اپنی مدد سے اپنی غیر مدد سے اللہ ان کو ساتھ کو اپنی شام کے مطابق ان کو عطا فرما یا اللہ ان کی زندگی میں برکت ادا کرنا ان کے جان و مال میں برکت ادا کرنا یا اللہ کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں جو جو تمنائیں ہیں یا اللہ سب کو پورا کرنا یا اللہ جن لوگوں کے ہاں نرینا اولاد نہیں ہے یا اللہ ہم کو کوینا عطا فرما یا اللہ تو عطا فرمانے والا ہے یا اللہ تو خالد ہے تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں یا اللہ ہمارے کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری بخش فرما دے یا اللہ ہمیں آئندہ رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں نصیب فرما ہمیں رمضان المبارک سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے اب ہم زندگی تیری رضا کے لیے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے گزارے یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد تیری رضا حاصل کرنا ہو یا اللہ ہماری زندگی کا طریقہ تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے یا اللہ ہمیں شیطان سے دور کر ہمیں شیطان سے بچا شیطان ہمارا دشمن ہے یا اللہ بخود بھی جہنم میں جائے گا اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی جہنم میں لے یا اللہ ہمیں اس کے بعد سے شرط اور وقت محفوظ یا اللہ کو ہماری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 الباب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته میں تقریباً ملاقات ہے میں تقریباً گاڑیاں ہاں ہاں چلے ہونا چلے جی الاقے قبول فرمایش آئی ہے فکر ہے نا فکر ہے آ بھائی آ جا او ہو پھر میں ادھر دکھا دوں گا ہاں ہاں میں پھر مدرسے دکھا دوں گا اچھا پھر چپ کرو پھر میں مدر سے بٹھا دوں گا چھٹی نہیں دوں گا پھر میں چلو چپ کرو آؤ آؤ شاہ بھائی آؤ چلو چپ کرو ہاں چلو جاؤ گھر جاؤ یہ تو میں مدر سے بٹھا دوں گا خیر حاضر ہیں سورے بالکل دیوار دے نال دیوار ہے ہم سے گری دا حق ادا تھی انہیں یعنی آگے تو سائی سارے گل پڑھوا رہا ہمارا کبھی تو لگ گیا سارے